حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ سعد کی بیٹیاں ہیں وہ غزوہ احد میں آپ کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ان کے چچا نے ان کے باپ کا چھوڑا ہوا سارا ترکہ لے لیا ہے اور مال کے بغیر عورت کا نکاح بھی نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ میراث کی آیت نازل ہوئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلایا اور فرمایا سعد کی دونوں بیٹیوں کو اس کے مال میں سے دو تہائی دے دو اور اس کی بیوی کو آٹھ ماہ دو اور جو باقی بچے وہ تم لے لو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیس